فس لہ سب لئی لوں تو اور رات میں اس کے لیے سجدہ کیجیے اور دیر تک اس کی پاکی بیان کیجیے